ابو خیسمہ زہیر بن معاویہ نے اسود بن قیس سے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی آپ نے نماز پڑھی اور آپ اس نماز کے بعد خطبہ یعنی دعا وغیرہ سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ نے قربانی کے جانوروں کا گوشت دیکھا جو نماز پڑھے جانے سے پہلے ذبح کر دیے گئے تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھنے سے یا فرمایا ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے اپنا قربانی کا جانور ذبا کر لیا وہ اس کی جگہ پر دوسرا ذبح کرے اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چونسٹھ